سورت النساء آیت اکتیس ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما جو لوگ بڑے گناہوں سے بچیں گے اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے گناہ جو انہوں نے بڑے گناہ تک نہ پہنچنے کے لیے کیے ہوں معاف فرما دیتے ہیں ترجمہ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے کبیرہ گناہوں سے بچنا اسباب مغفرت میں سے ہے